میرے مرشد محبوب سیدی محبی و محبوبی مرشدی و بلّہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دل کا مصرف حقیقی اس کا عنوان ہے دل کا مصرف حقیقی یعنی دل دل کہاں خرچ کرنا چاہیے دل کہاں دینا چاہیے دل کو کہاں استعمال کرنا چاہیے کیا اپنی پوری پوری خواہشات اور لاہ میں استعمال کرنا چاہیے یا دل جس نے دیا ہے اس کی مرضی پر اس کو فدا کرنا چاہیے ظالم غیر کو دل اسی سالن میں عدل کے

کا نام آٹے کی آٹے کی چکی کا جو دستہ ہوتا ہے جہاں سے چلاتے ہیں اس کو اب تو بجلی کی مشینیں ہیں لیکن آٹے کی چکی ہوا کرتی تھی اس میں اوپر دستہ لگا ہوا ہے اس سے گھماتے ہیں اس اس سے وہ میں اوپر سے گندم ڈالتے رہتے ہیں اور نیچے آٹا پس کے باہر آتا رہتا ہے لیکن فرمایا کہ جو چکی کے دو پارٹ ہوتے دو حصے ہوتے ہیں ایک نچلا حصہ ایک اوپر کا وہ ایک اوپر کا حصہ گھماتے ہیں اس سے پیس کے نیچے نکل آتا تو جو جو گندم کے دانے ہاتھ جہاں دستہ ہوتا ہے مرکز سینٹر چکی کا وہ دانے پستے نہیں اور جو اس سے دور ہوتے رہتے ہیں وہ پستے رہتے ہیں تو ایسے ہی اگر انسان کو دنیا اور آخرت کا یعنی دونوں جہان کا آرام چاہیے تو مرکز پہ فدا رہے اللہ کے اللہ سے چپٹ جائے لپٹا رہے چپٹا رہے اور تو وہ زمانے کی جو تنگیاں ہیں پریشانیاں ہیں مصیبتیں ہیں حادثات ہیں کبھی روزی میں تنگی ہے کبھی کوئی حادثہ ہے کبھی کوئی پریشانی ہے ایک ہزار پریشانیاں ہوتی ہیں تو وہ ان سے پھر محفوظ رہتا ہے زمانے کے اس اونچ نیچ سے پسنے سے بچ جاتا ہے امن سے رہتا ہے اور جیسے ہی مرکز سے وہ دانا دور ہوتا ہے وہ اس میں پسنے لگتا ہے پھر گر جاتا ہے اس لیے دونوں جہان میں آرام سے رہنے کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے چمکے رہو اپنے آپ کو اس زمانے کے ساتھ مت چلنے دو کیونکہ زمانے کے ساتھ زمانے کو اگر دیکھا تو زمانہ اگر جہنم کی طرف جا رہا ہے تو اب بھی جہنم کی طرف چل دے گی اور دنیا بھی مشکل تو یہ ہے کہ دنیا بھی دنیا میں بھی پریشانی آتی دنیا میں بھی بندہ آرام سے نہیں رہتا جو اللہ کو ناراض کر کے جیتا ہے اور گناہوں میں گناہوں کے کاموں کو شیطانی باتوں میں ملوث رہتا ہے اور سوچتا ہے کہ چلو نماز بھی پڑھ لیں گے تھوڑا سا گناہ کا کام بھی کر لیں گے تو یہ کیا ہوتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں پھر بھی مجھ پہ پریشانی آ رہی ہے پھر بھی مجھے مصیبت آ رہی ہے پھر بھی مجھے چین نہیں تو کیا وجہ ہے وجہ یہ ہے کہ ہم نے نماز کے ساتھ عبادات کے ساتھ گناہوں کو بھی چھوڑا نہیں ہے گناہوں کو چھوڑنا چھوڑنے کی وجہ سے گناہوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ہم پہ پریشانیاں مصیبتیں اور ریس میں تنگی اور سب کچھ ہو تو یہ ہے کہ گناہوں سے بچنا ضروری ہے اور دوسرا ایک بات اور عزت والا رحمت اللہ نے فرمائی کہ بندے کو تو اللہ تعالیٰ سے وہ تعلق رہنا چاہیے جیسا چھوٹے بچے کا تعلق ماں کے ساتھ ہوتا ہے کہ ماں اگر ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتی ہے مار پٹائی بھی کرتی ہے تو بھی بچہ اور ماں کے چمٹتا ہے بھاگ کے جائے گا کہاں اپنے ماں باپ سے بھاگ کے کہاں جائے گا ایسے ہی بندے کو اللہ سے ایسے ہی لپٹ اور چپٹ چاہیے اور چپک چاہیے کہ لاکھ جو ہے وہ دھنکارے بھی اور پھر بھی لگا رہے بار بار گناہ ہو رہا ہے تو بھی مایوس نہ ہو ہمت کرے کوشش کرے لیکن اگر گناہ ہو جاتا ہے تو بھی اللہ کا در نہ چھوڑے اللہ کا در نہ چھوڑے کیونکہ بندہ اللہ سے دور ہو کے کہاں جائے گا اللہ کی دائرۂ ابدیت اس سے باہر نہیں نکل سکتا بندہ تو اللہ کو اللہ تعالیٰ سے بندے کو یہ تعلق مطلوب ہے اللہ کو مطلوب ہے تعلق بندہ مجھ سے چپٹا رہے مانگتا رہے روتا رہے لگا رہے سمندر کے کنارے مجلس اشار حضرت والا رحمت علیہ کے سفر نامہ والی یونین ربانی اس کا نام ہے فجر کے بعد حضب معمول حضرت والا سیر کے لیے سمندر کے کنارے تشریف لے گئے اور فرمایا کہ رات کچھ شعر ہوئے ہیں تازہ جلیبی بھی ہے انشاءاللہ مزہ آ جائے گا پھر ایک سال میں یہ اشار پڑھے پہاڑوں کا دامن سمندر کا ساحل میری آہ دل کے یہی ہیں مناظر حضرت والا نے ارشاد فرمایا میری آہ کا جو راستہ ہے وہ دامن کو ساحل سمندر جنگل اور بیابان ہے میری آہ ان راستوں سے ہوتی ہوئی آسمان پر پہنچ جاتی ایک خاص بات ابھی دل میں آئی ہے کہ نبوت کا آغاز غار ہیرا سے ہوا تھا بتائیے غار ہیرا میں پہاڑ ہے یا نہیں معلوم ہوا کہ دامن کوہ میں کوئی اللہ میاں کی ٹوب لگائے دامن میں کوئی اللہ میاں کی ٹوب لگائے تو منزل تک جلدی پہنچ جاتا ہے اور ٹوب کہتے ہیں تلاش کرنے کو تو پہاڑوں کے دامن اور سمندر کے ساحل پر میں آج کل ٹوب میں لگا ہوا ہاں۔ نہیں کوئی رہبر ہے راہ جنو کا مگر سایہ صحبت شیخ کامل راہ جنو کا مطلب ہے کہ اللہ کا دیوانہ بننے کا اور کوئی راستہ نہیں سوائے صحبت شیخ کامل کی یہ شاید اور بھی آگے پڑھے گئے ہیں پڑھ لیتا ہوں تو پہاڑ ہو ساحل پہاڑ کا ساحل میری آ کا نہیں کوئی رابر ہے جنو کا اشعار پڑھتے تھے فتحی کے نے فرمایا مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے یعنی دیوانے پن کے سوا اللہ تک پہنچنے کا کوئی راستہ بھی نہیں ہے اور دیوانہ پن صحبت شیخ سے ملتا ہے کسی شیخ سے تعلق کے بعد جیسے نے فرمایا دیوانہ بننے کا اور کوئی راستہ نہیں سوائے صحبت شیخ کا بھی اور اللہ تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں سوائے دیوانہ بننے کے لہٰذا فرمایا کہ مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے تاب منزل صرف دیوانے گئے اور آگے فرمایا کہ آہ کو نسبت ہے کچھ شاخ سے آہ نکلی اور پہچانے گئے بڑے عجیب اشارے بڑے بہت بزرگوں نے ان اشعار کو پڑھا ہے نہیں کوئی راہ بر ہے راوے چنو کا مگر سایہ صحبت شیخ کامل جنازہ ہوا کا میرا فیض ہے صحبت شیخ کامل تیرا فیض ہے صحبت شیخ کامل ہوا سب کا دل درد نسبت کہا والا رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی مقام تھا ایک ہی مجلس میں اگر مقدر قسمت میں لکھا ہو ایک ہی مجلس میں وہ حقیقت میں درد صاحب نسبت ہو جاتا تھا لیکن بس یہ ہے کہ صاحب نسبت ہونے کے بعد کام شروع ہو جاتا ہے جیسے جیسے کام کرے گا محنت کرے گا مجاہدہ کرے گا تو اس کو ویسے ویسے انعامات ملتے رہیں گے اس کے درجات بلند ہوتے رہیں گے لیکن صاحب نسبت کیا کہ یعنی اس کے دل کو چوٹ لگ جاتی ہر مجلس میں بندے کو اللہ تک پہنچا دیتے تھے تانوی خانوی اللہ علیہ نے بھی فرمایا بندے کو میں اللہ اللہ تعالیٰ تک ایک ہی مجلس میں پہنچا دیتا ہوں اب چلنا اس کا کام ہے تیرا کا مل سے میرے دوستوں ذکر کی برکتوں سے سکینہ ہوا دل ہم سب کے نا دل سکین ہوا کے نازل عجب درد سے کس نے تفسیر کی ہے عجب درد سے کس نے تفسیر کی ہے کہ قرآن ہوا دل کے ہوا میری جیسے خدا شیخ کو میرے رکھے سلامت خدا شیخ کو میرے سلام کے ناقص ہوئے ان کی صحبت سے بل کے ناقص ہوئے ان کی صحبت سے کا خدا شیخ کو رکھے سلامت کے نام کے ترلی ہو جنت میں شاہ دل میرے پاس نہیں گھبراتا کالج یونیورسٹی کے کتنے نوجوان میرے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کی صحبت میں وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا یہ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے میں اپنے رب کی تعریف کس طرح کروں یہ چاند سورج وقت پر نکل رہے ہیں یہ پہاڑ سمندر آسمان زمین اللہ کی نشانیاں ہیں انہی چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ تم مجھ کو کس طرح سمجھ سکتے ہو بس میری مخلوقات کو دیکھ کر مجھے پہچانو کہ میں کیسا ہوں میری مخلوق سے میری خلاقیت کی عظمت کو پہچانو سائنسدان جو اللہ کا انکار کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ کائنات خود بخود وجود میں آ گئی ان سے کہو کہ ایک معمولی سی کیل بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتی تو یہ زمین آسمان چاند سورج پہاڑ اور سمندر بغیر بنانے والے کے کیسے بن گئے سمندر کو تم کیا بناؤ گے تھوڑا سا پانی بنا کر دکھا دو ارشاد فرمایا کہ سمندر کا پانی اگر میٹھا ہوتا تو پانی سڑ جاتا اتنی بدبو آتی کہ سب مچھلیاں مر جاتی اور سمندر کے قریب جتنے ممالک ہیں وہ بھی سب ختم ہو جاتے اسی لیے اللہ تعالی نے سمندر میں نمک رکھا ہے جیسے قربانی کی کھال پر نمک لگا دیتے ہیں تاکہ سڑے نہیں اسی طرح اگر نمک نہ ہو تو سمندر سڑ جائے ارشاد فرمایا کہ کیفیات اور احوال اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں لہذا اگر کسی صوفی پر کوئی حال آ جائے کہ کھڑا ہو جائے تو سب کھڑے ہو جاؤ اگر رونے لگے تو سب رونے لگو ورنہ اس کی روح نکل جائے گی اس سے موت واقع ہو سکتی ہے کہ ہم کو رونا آیا اور یہ کمپن ہنس رہا ہے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس خانقاہ کو یعنی اس یونین کی خانقاہ کو دنیا میں بھی عزت دے ماشاء اللہ یہاں میرے اتنے اشعار ہوئے ہیں میر صاحب خود بھی تعریف جانتے ہیں کہ اتنے شعر کہیں بھی نہیں ہوئے بنگلہ دیش میں بھی نہیں ہوئے افریقہ میں بھی نہیں ہوئے پاکستان اور ہندوستان میں بھی نہیں ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس فضا اور جغرافیے میں درد پیدا کیا ہے جیسے جنگل میں کوئل اگتی ہے تو شاعر کہتا ہے کوئل کا دور دور درختوں پہ بولنا سینے میں اہل درد کے نشتر کو بولنا سینے میں اہل درد کے نشتر گنگولنا مولانا داود اور ان کی والد کے والد کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے کہ انہوں نے اللہ کے نام پر اتنی بڑی خانقاہ وقف کی یہ معمولی بات نہیں ہے یہ اللہ پاک کی توفیق عظیم ہے کہ انہوں نے ریونین میں اتنی جگہ اس کام کے لیے وقف کی بتائیے اگر وہ اس زمین کو بیچتے تو ان کو کتنا پیسہ ملتا لیکن اللہ کا عاشق تو ان کے نام پر سلطنت بیچ دیتا ہے اور بیچتا نہیں ہے بلکہ لٹا دیتا ہے جیسا ابراہیم ابن عالم رحمۃ اللہ علیہ نے سلطنت کو چھوڑ دیا تھا دل سے دعا نکلتی ہے ان کے لیے اور ان کے ابا کے لیے کہ انہوں نے اتنی قربانیاں پیش کی یا اللہ آپ اس کو قبول فرمائیے اور بڑے بڑے اولیاء اللہ یہاں سے پیدا فرمائیے لیکن جو کام بھی ہو رہا ہے اللہ کے کرم سے ہو رہا ہے ہمارے اندر تو کوئی ہنر نہیں ہے جیسے حسین عورت آئینے کو دیکھ کر یوں سمجھتی ہے کہ میاں صاحب میرے حسن سے مشہور ہو کر میرے ہی ہو کر رہ جائیں گے لیکن جس بیچاری کی صورت اچھی نہ ہو اس میں کچھ ہنر بھی نہ ہو تو وہ کہتی ہے کہ یا اللہ میرے شوہر کی نظر میں مجھ کو پیاری بنا دے اسی طرح ہم لوگوں کے پاس کوئی ہنر تو ہے نہیں بس اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ آپ اختر کو میرے دوستوں کو محض اپنے کرم سے اپنا بنا لیجیے ہمارے عیبوں پر نظر نہ فرمائیے ہمارے عیبوں کے باوجود ہم کو خرید لیجیے ہم آپ سے یہی مانگتے ہیں بس نہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنا درد محبت عطا فرمائے اور اپنی محبت کے خزانے کے خزانے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے پیاس بھی عطا فرمائے پانی بھی عطا فرمائے اللہ نسل کا حبق بحبمین حقوق و رام اللہ مجال احب الیہ من نفسی و اہلی و من ناحب اللہ علی النبی الامین ربنا تقبل منا اور انت تبل کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ